نمبر بیس میں یہود و نصارہ کو جزیرت العرب سے نکال دوں گا عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انََََََََََہ سمع رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا حت إلا مسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا میں یہود و نصارہ کو ہر صورت جزیرت العرب سے نکال دوں گا یہاں تک کہ میں اس میں مسلمانوں کے سوا کسی اور کو نہیں رہنے دوں گا